الباب الثامن والثلاثون وثلاثمئة باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی کراہت کا بیان عن ابی هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاه متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے بخاری و مسلم